نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إليهم وتشهد أرجلهم صدق الله نبي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على النبي جرمي بواله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المهدين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا اس وقت سے شرف حاصل کیا گیا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ ہم آج کے دن مہر لگا دیں گے اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے دما یا میرے سلون جو وہ کیا کرتے تھے اللہ و بطالہ کا فرمان ہے اور اس فرمان میں سچائی اور صداقت اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں بولتا ہے اس کا فرمان سچ ہے حق ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیان دیں گی گواہیاں دیں گی اور جو کچھ ان اعضا سے ان ہاتھوں سے اور ان پاؤں سے برائی کی ہوگی اس کا یہ ذکر کریں گی لہذا <clears throat> اپنے اعضا کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو ہر ہر عضو کو برائی سے بچانا ہمارا اور آپ کا ایک فرض زبان کی بہت سی برائیاں زبان کے ذریعے سے بہت سی گناہ کی باتیں کی جاتی ہیں زبان سے بہت سے اقوال ایسے صادر ہوتے ہیں جن سے شر فتنے اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں زبان سے ایسے قول ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن سے خون ریزیاں ہو جاتی ہیں جن سے آپس میں تفریق ہو جاتی ہے جدائی ہو جاتی ہے اور برسوں تک جو ہے جناب لڑائی کا دروازہ کھل جاتا ہے زبان کو ایسی باتوں سے ایسے اقوال سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے بات بات پر جھوٹ بولنا گالی گلوچ کرنا لانت کرنا استحضا کرنا مذاق اڑانا اور تغلخوری کرنا یہ سب زبان کی برائی ہیں زبان کو لانت کرنے سے محفوظ رکھنا باز رکھنا بہت ضروری ہے بات بات پر لانت بھیجی جاتی ہے اس کا کتنا بڑا وبال ہے اور یہ کتنا ناپسندیدہ فیل ہے آپ اس واقعے سے اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ایک خاتون تھی اس نے دوران سفر اونٹ پر لانت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے حکم دیا کہ اس قافلے سے اس اونٹ کو نکال دیا جائے قافلے سے باہر کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جس اونٹ پر لانت کی تھی اس خاتون نے وہ اونٹ قافلے سے دور کر دیا گیا تو نکال دیا گیا معاملہ یہ ہوا کہ جناب اس اونٹ کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا کسی نے اس کو پکڑا نہیں اور کسی نے اس کو چھوا نہیں وہ ایسے پھرتا رہا لیکن کسی کوئی اس کے قریب نہیں گیا کسی نے اس کو پکڑا نہیں حالانکہ اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے اہل عرب کے نزدیک اس کے باوجود اس اونٹ کو کسی نے جو ہے پکڑنے کی کوشش نہیں کی اور پھر لانت کا بوال یہ ہے کہ جس شخص پر جس چیز پر لانت کی جائے وہ اگر لانت کے لائق نہیں وہ لانت کی مستحق نہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ لانت لانت کرنے والے پر لوٹ جاتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے آپ نے فرمایا ان نحو من لان شعی لئی له بہلیم رجعت لانت والی او کما کہ جو شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ لعنت کا حقدار نہیں تو لعنت اس پر واقع ہو جاتی لعنت اس پر لوٹ آتی تو لہذا چاہے انسان ہو اور خواہ وہ کوئی جانور ہو کوئی بھی چیز ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے مسلمان کا یہ سیوا نہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی صاحب ایمان لعنت کرنے والا نہیں یعنی مسلمان کا یہ سیوا نہیں کہ وہ لانت کرے کسی پر اپنی زبان کو لانت سے بچانا اور لانت کرنے سے جو ہے باز رکھنا یہ بہت ضروری ہے اسی طرح سے استحضا بھی کیا جاتا ہے مذاق بھی کیا جاتا ہے اور مذاق کرنے کا استحضا کرنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جناب کسی کے قول کسی کے کھیل کسی کی بات کی نقل اتاری جائے تاکہ لوگ ہنسیں اور اس شخص کو دکھ ہو تکلیف ہو وہ رنجیدہ ہو وہ قبیلہ خاطر ہو جائے تو اس لیے جو ہے استحضا کرنا یہ بہت ہی معیوب فیل ہے اور بہت ہی معیوب جو ہے یہ معاملہ ہے اپنے آپ کو کسی کی لانت اور اپنے آپ کو کسی سے استحضا کرنے زبان سے مذاق اڑانے سے بھی جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاعت فرمایا ہے لا يسخر قوم قوم من عسى ان يكونوا خيرا منهم کہ کوئی کسی سے استجا نہ کرے کسی کی ہنسی نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہت اچھا ہو یعنی مزاق جو کرتا ہے جو استحدہ کرتا ہے اور چھٹے اڑاتا ہے تو جس کا استحضا کیا جا رہا ہے جس شخص سے استحجہ کر رہا ہے وہ شخص اس سے استحضا کرنے والے سے بہت بہتر ہو اس کا بھی بڑا ہو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو چکے گا جنت کا دروازہ کھلے گا تو استحضا کرنے والے دروازے بحث کھلا ہوا دیکھ کر اس کی طرف جائیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچیں گے جیسے ہی یہ قریب ہوگا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا بلایا جائے گا جیسے یہ نزدیک پہنچے گا دروازے جنت بند کر دیا جائے گا اس طرح سے چند مرتبہ اس طرح سے کیا جائے گا اور اس طرح سے یہ یہ واپس لوٹے گا پتہ یہ چلا کہ جو استحضا کریں گے لوگوں کی ہنسی اڑائیں گے لوگوں کے افعال و اعمال کی نقلیں اتاریں گے اس اس, اس طرح سے کہ رنجیدہ اور جو ہے وہ قبیدہ خاطر ہو جائیں لوگ ان پر ہنسیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت میں ایسا معاملہ کیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل ہونے کے جب وہ قریب ہوں گے جنت کے دروازے قریب جب پہنچیں گے تو اس طرح سے ان کے ساتھ بھی اس طرح سے کیا جائے گا تو خود سوچ لیں کہ یہ کتنی بری بات ہے کتنا معجوب جو ہے یہ عمل ہے کہ لوگوں کی ہنسی اڑانا لوگوں کا مذاق اڑانا جس سے اس کا دل قبیدہ خاطر ہوتا ہو رنجیدہ ہوتا ہو تو اس طرح کا استحصہ جو ہے بہت معجوب ہے مذاق کرنا مذاق اور مذاق اڑانا اور مذاق اس میں بڑا فرق مذاق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے میں کوئی قباہت نہیں بڑی اچھی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا اوقات مزاح فرماتے تھے اور وہ وہ سچی بات ہوتی تھی مزاح جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے پر لطف ہوا کرتا تھا اس سے جو ہے دل دل آزاری نہیں ہوتی تھی اور اس طرح سے آپ نے جو ہے مزاح کیا ہے ایک ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوں کہ حضور مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو اب وہ شخص ارسن حضور مجھے تو اونٹ چاہیے آپ اونٹنی کا بچہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے کس طرح کا آپ نے مزہ فرمایا تو اس طرح کا اس طرح کی صورت شریعت میں جائز لیکن ایسی باتیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو لوگ اس پر ہنسیں اور وہ رنجیدہ اور قبیلہ خاطر ہو تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے شریعت میں ممنوع ہے بہت معجوب بات ہے اور اس کا بہت بڑا وبال ہے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی زبان کو لانت سے محفوظ رکھنا چاہیے تو یہ مسئلہ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ کسی کا نام لے کر اور معین کر کر لانت کرنا جائز نہیں ہاں البتہ ایسے لوگ کہ جن کی موت کفر پر باتیں ہوئی ہے جو کفر کی حالت میں مرے ہیں ان پر لانت کرنے میں کوئی تو نہیں ابو جہل ہے ابو لہب ہے اور اسی طرح سے جو ہے فرعون ہے شداد ہے نمرود ہے یہ سب وہ ہیں اور اسی طرح سے دوسرے لوگ کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی طور پر ہو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ کفر ہی پر مرا ہے تو ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے شیطان پر لعنت ہو پرانے کریم نے خود لعنت بھیجی ہے لعنت اللہ اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی، اعوذ باللہ من الشیطان علیہ کی لانت ہی لائے یوم الدین کہ کافی شیطان پر قیامت تک جو ہے وہ لعنت ہو اللہ کی لعنت ہے اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تو ایسی صورت میں لانت جو ہے ایسے معین کر کر جن کا جو ہے قرآن کریم میں تذکرہ ہوا جن جن کی موت جو ہے وہ کفر پر واقع ہوئی قرآن کریم میں خود جو ہے وہ ایسے ایسوں پر لانت کی گئی ہے اور خلی طور پر لانت کرنا اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے ظالموں پر لانت ہو فاسقوں پر لانت ہو جھوٹوں پر لانت ہو تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن کسی کا نام لے کر معین کر کر جو ہے وہ لانت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے وہ ممنوع ہے تو زبان کو ان باتوں سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا زبان کو زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح سے زبان کے میں سے ایک ایپ جو ہے وہ خوری بھی علمان ولایات چغل خوری ایسا معاملہ ہے یہ کہ اس سے بڑے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں باہمی رنجش اور شب کلچ اور شر اور فتنہ اس قدر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہونے کے لیے اسے نام نہیں لیتا ہے اسی لیے قرآن قریب میں چغل خوروں کی بڑی مذمت آئی ہے ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے سورہ ہو آپ پڑھیے وعید الکل لمزا خرابی ہے اور بربادی ہے خور کے لیے خوروں کے لیے خرابی قرآن کریم جن کے لیے خرابی کا ذکر کر دے اب بتلائیے ان سے بڑھ کر شقی اور کون ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے اس خوری کی وجہ سے کیونکہ فتنہ اور شر بہت پھیلتا ہے اور اس سے جو ہے خون ریزیاں تک ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے خرابی اور بربادی جب قرآن کریم نے ذکر کر دی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا کتنا معجوب اور کتنا ہی قبی جو ہے وہ کھیل ہے کہ خوری کر کر جو ہے لوگوں میں شر اور کتنا برتا کیا جائے ایک شخص بازار میں اپنا غلام فروخت کر رہا تھا بڑا قد و قامت والا بڑا ہی جو ہے جناب محنتی یہ فروخت کرنے والا اپنے غلام کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ اس میرے غلام کے اندر سوائے ایک خرابی کے کوئی خرابی نہیں ہے میرے غلام میں صرف ایک ایپ کے کوئی اور ایپ نہیں اس جس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں لیکن ایک جو ہے برائی اور وہ کیا ہے کہ یہ چگل خوف ہے ایک شخص نے جب یہ سنا تو اس نے خیال کیا کہ جناب غلام ہے تو محنتی بڑا کام کرے گا ایک جو ہے اس کے اندر عیب ہے چگل خوری تو اس سے کیا ہوتا ہے خرید لیا جناب کچھ عرصہ گزرا تو اب اس غلام نے اس خریدار کی بیوی سے کہا کہ تیرا جو شوہر ہے نا وہ ایک باندھی خریدنا چاہتا ہے اور اس کی توجہ تیری طرف اب نہیں رہی وہ باندھی خرید رہا ہے عورتیں بیویاں اللہ ماشاء اللہ وہ تو ویسے ہی کان کی کچی ہوتی جب اس نے یہ سنا کہ جناب اس کے شوہر نامدار باندھی خرید رہے ہیں اور التفات اس کی طرف نہیں رہا اب اس کی طرف توجہ نہیں رہی ہے تو اب اس کو فکر دامنگیر ہو گئی اور اس غلام سے کہا کہ بھائی اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے یہ تو بڑی جو ہے میرے لیے جو ہے وہ فکر کی بات کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں بڑا آسان کام ہے میں تجھے بتلاتا ہوں کہا کہ جلدی بتلاؤ کیا کرنا ہوگا اس غلام نے اپنے مالک کی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جب تیرا شوہر جو ہے وہ سو جائے نا تو اس کے حلق کے نیچے کے بال اس طرح سے کچھ مونڈ لینا اور وہ مجھے دے دینا تو میں اس پر کچھ انتر منتر پڑھ کر تجھے دوں گا تو شوہر تیری طرف مائل ہو جائے گا تیرا موتی فرما بردار ہو جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں بیویوں کا یہ خیال اور بیویوں کی یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طرح سے شوہر نامدار جو اس کے متی و فرما بردار رہے ہیں ویسے شوہر آج کل کے کیا بات پرانی چلی آ رہی ہے کہ بیویوں کے متی و فرما بردار ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے بھائی بیوی کا بھی حق ہے بیوی کی بھی بات ماننی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ جناب و فما بردار ہونے سے جو ہے وہ اگلی ڈگری حاصل کر لے کے اس اسی کا جو ہے ہو کر رہ جائے اور پھر جو ہے اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں ان کی جو ہے کچھ نہ سنے ان کی کوئی خبر گیری نہ کرے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کی خبر گیری رکھنی چاہیے سب کے جو حقوق ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے والدین کے جو حقوق ہیں وہ وہ ادا کرے بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے اور اسی طرح سے اور جتنے بھی حقوق اس سے متعلق ہیں وہ ان سب کو انجام دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اگر جو ہے وہ سلوک کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے ہر جو ہے گھر میں یہی مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بیوی کو یہی شکایت رہتی ہے کہ جناب شوہر اس کی باتیں نہیں مانتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتا ہے تو یہ بات ایک جو ہے وہ ہے حقیقت میں کہ عورتیں یعنی بیویاں ہوتی ہی جو ہے وہ نہ شوہر ساری زندگی بھر اس کو خود رکھنے کی کوشش کرے اپنی جمع پونجی جو اس کے حوالے کیوں نہ کر دے اس کو جو ہے جناب پیلا ہی کیوں نہ کر دے لیکن بات جب آئے گی نہ قدری نہ شکری کی تو وہ اسی کا مظاہرہ کرے گی کہ زندگی بھر تم نے کیا دیا ہے مجھے دو پہننے کے لیے کپڑے یہ دو جو ہے وہ چیچڑے دیے ہیں بس یہ ہے ناشکری اسی لیے جو ہے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم زیادہ صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو تمہارے کی حضور کیوں فرمایا کہ اس لیے کہ تم اپنے اہل یعنی اپنے شوہروں کی نافرمان اور نہ قدری اور نہ شکری کرنے والی ہو زندگی بھر وہ بیچارہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہے لیکن اس کو انعام کا ٹکا یہ ملتا کہ ساری زندگی تم نے کیا ہی کیا تو بیویوں کو یہی چاہیے کہ جناب شوہر جو ہے اس کا غلام بن جائے بس ہر بات میں اس کی ہاں میں ہاں ملا ہے تو اب جناب جب غلام سے یہ سنا کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں تمہیں چند بال جو ہے وہ یہ دے دوں گی تم اس طرح سے مون کر ادھر تو یہ بات ہو گئی دو چار روز کے بعد جناب جو ہے شوہر کو بلایا یعنی غلام نے اپنے مالک کو بلایا اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے اور اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو تم یہ کرنا کہ رات کو جو ہے سوئے ہوئے کی طرح بن جانا یعنی سونا مت لیکن اس طرح سے جو ہے وہ روپ دھارنا کہ جیسا کہ تم سوئے ہوئے ہو اور پھر تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ تمہاری بیوی تمہیں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتی ہے تو کیا کرنا چاہتی ہے اب جناب شوہر نے جب یہ سنا تو اس کی خوری پر عمل کر لیا رات کو جناب تو شوہر صاحب بستر پر آئے لیٹے آنکھیں بند کر کر جناب جو ہے وہ جیسے کہ ایک انسان سویا ہوا ہوتا ہے بالکل یہی شکل و صورت جو ہے اس نے بنا لی اب جناب جب بیوی نے دیکھا اور سمجھا کہ شوہر جو ہے وہ سو چکا ہے تو اب جناب اس طرح لے کر وہ جب قریب اس نے جو ہے حلق کے قریب ہاتھ بڑھایا شوہر نے فوراً جو ہے آنکھیں کھولی اچھا واقعی یہ کہ بھائی یہ تو جو ہے میرے غلام نے جو مجھے بتلایا تھا کہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے بیوی واقعی جو ہے مجھے قتل کرنا چاہ رہی فوراً جو ہے جناب اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو قتل کر ڈالا یہ نعرے کی بات تھوڑی ہے نعرہ بھی موقع محل پہ لگانا چاہیے جذبہ ہے ماشاء اللہ تو اب جناب جب بیوی کے رشتے داروں کو پتا چلا کہ اس نے اس خاتون کو قتل کر ڈالا ہے تو بیوی کے رشتے دار دوڑے ہوئے آئے اور جناب انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا یہیں پر اکتفا نہیں ہوا بات یہیں پر نہیں تھمی اور بات یہیں پر نہیں رکی بلکہ جناب شوہر کے خاندان اور کنبے اور قبیلے والوں میں اور جو ہے بیوی کے جو ہے جناب اس کی بیوی کے جو ہے رشتے داروں اور کنبے اور خاندان والوں میں ایک عرصے تک جو ہے خون ریزیاں ہوتی رہی تو آپ دیکھیے کہ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وہی لل کل ہو مذہب لو مذہب یہ بربادی ہے اور خرابی ہے چگل خور کے لیے تو اب یہ چگل خوری کی وجہ سے دیکھیے اتنی اتنے جو وہ قتل ہوئے اور آج بھی معاملہ کیا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں ہماری زبانوں سے چگل خوری نہ ہوتی ہو گلی کوچوں میں بیٹھے ہیں تو خوری کر رہے ہیں اور جناب جو ہے دوست و حباب میں بیٹھے ہیں تو چگل خوری کر رہے ہیں کھلا رہنے دیجیے نہیں کھلا رہے گا یہ سب جگہ یہ سب جگہ جو ہے مائک سے مائک سے تقریریں ہو رہی ہیں جی جی بالکل آ رہا ہے میں میں ہوں میں تھانے میں میں جاؤں گا لیے میں ہوں دیکھیے سب جگہ ہو رہی ہے تقریریں ضرور آیا ہے اگر ہاں ٹھیک ٹھیک ہے لے لیجیے مجھے بڑھوائیں گے آپ دیکھیے آڈر کافی دیا تھا آپ کو کافی بھجوایا تھا ایکشن لیا جائے گا اگر آپ اوپر کھولیں گے کس کے لیے قانون ہی ہے اب آپ آئے تو کھول لیجیے ہمارے لیے قانون ہے دنیا کے لیے قانون نہیں ہے ملک قانون ہے میں کہہ رہا ہوں اچھا آپ کون ہوتے ہیں آپ کمیٹی میں ہیں آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے آپ نہیں بول صدر صاحب کھڑے ہوئے آپ بیٹھ جائیے آپ آپ بیٹھ جائیے صدر صاحب کھڑے ہوئے آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کچھ نہیں ہوتا یہی باہر کا کھلے گا لاؤڈ اسپیکر باہر کا کھلے گا میں ذمہ داری لیتا ہوں میری ذمہ داری میں ذمہ دار میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں میں ذمہ دار ہوں نہیں ڈیفائی نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے اگر جو ہے معیوب اور کبھی اور مضمون پہلے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم قرآن قریب میں پوری سورہ مبارکہ تغل خوری کی مذمت میں جو ہے نازل ہوئی بھائی رل کل خرابی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو خوری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غمازیاں کرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جا کر ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اگر ان زبان کی خرابیوں اور زبان کے ان جو ہے معاملات پر قابو رکھ لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ جناب جو ہے وہ معاشرے میں سکون اور معاشرے میں جو ہے وہ چین جو ہے وہ پیدا نہ ہو آج ہمارے معاشرے کا جو سکون اور ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ خوری بھی ہے جھوٹ بھی ہے جھوٹ کس قدر معیوب کا کس قدر کبھی اور مضمون فیل ہے کہ آپ اندازہ کیجئے قرآن قریب نے فرمایا اللہ خاطی جھوٹوں پر اللہ کی لانت اللہ کی لانت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جناب آپ نے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے ایک شخص حضور اقبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کی کے حضور وہ ایمان لانا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر بعض خرابیاں ایسی ہیں کہ جن پر قرآن قریب میں حد کا بیان ہوا ہے میں ساری برائیاں چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہاں ساری برائیوں میں سے ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ایمان لے آؤ لیکن ایک برائی چھوڑ دو اس نے کی حضور کیا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا حضور سے اور مشرف اسلام ہو گیا ایمان لے آیا اب جناب اس کے اندر جو خرابیاں تھیں چوری یہ کرتا تھا اور جناب ڈاکے یہ ڈالتا تھا شراب یہ پیتا تھا زنا یہ کیا کرتا تھا اب جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرما کر یہ سب چلا گیا اب جناب اس کا دل پھر جو اسی برائی کی طرف آیا اور کہا کہ چلو چوری کرنا ہے چوری کرنے کے ارادے سے یہ نکلتا ہے اور پھر خیال کرتا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے اگر چوری کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے چوری کی ہے تو میں اگر سچ بولتا ہوں سچ بولوں گا تو مجھ پر جو ہے اسلام کی حد تاری ہو جائے گی اور اسلام کی حد چوری کرنے کے بارے میں کیا ہے کہ یعنی مخصوص مال کہ جو حفاظت میں رکھا ہوا ہو اور اس کی وہ محفوظ ہو اور جناب جو ہے وہ دس درہم سے مالیت میں جو ہے وہ یعنی دس دس درہم کی مالیت کا وہ مال ہو اور ایسی صورت میں وہ چرا لیا جائے تو پھر کیا ہے فخ او ایڈیا تو چاہے خواب مر چوری کرنے والا ہو خواب و عورت چوری کرنے والی ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اب اس نے خیال کیا کہ اگر سچ بولوں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کر دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب جناب اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے چوری نہیں کرنی ہے مجھے جو ہے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے اور جناب چوری سے یہ باز آ گیا اب اس کے بعد جو ہے اگلے روز پھر اس کو خیال ہوا کہ چلو شراب پینے چلتے ہیں اب شراب پینے کا ارادہ کیا تو پھر یہی سوچ پیدا ہوئی کہ اگر میں نے شراب پی تو شریعت میں جو ہے مجھ پر حد لگ جائے گی اچھی کوڑے لگیں گے اور اگر میں نے وعدہ خلافی کی تو میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب جناب پھر یہ سوچتا ہے اور پھر یہ فیصلہ یہی کرتا ہے کہ نہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا شراب نوشی میں چھوڑ دیتا ہوں غرض یہ کہ اس طرح سے جب بھی اس کو کوئی برائی کا خیال آیا اور اس نے جناب جو ہے وہ سوچا تو یہی فیصلہ کیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی صورت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اسد کو یون جی ولکس گو جولک کما تعالیٰ علیہ و تسلیم سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک و برباد کر دیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جناب جو ہے وہ سچائی اس نے اختیار کی تو نجات پا گیا جنا بھی اس نے چھوڑ دی اور جناب شراب نوشی بھی اس نے چھوڑ دی چوری کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا کس کی کس کی بدولت ایک سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی وجہ اور جھوٹ سے بچا تو حقیقت یہ ہے کہ زبان کو جو ہے جناب جھوٹ سے بچانا اور غیبت سے بچانا خوری سے بچانا اگر انسان اس پر قابو کر لے تو معاشرے میں کوئی خرابی اور کوئی برائی جو نہ پیدا ہو قتل اور خون ریزیاں نہ ہو آج ہماری اور معاشرے میں جو یہ صورتحال ہے ایک دوسرے سے جو ہے دوری اور چپ کلچ اور جناب جو ہے وہ جھگڑا فساد یہ سب اس کی بنیاد جو ہے کہیں نہ کہیں آپ یہی پائیں گے یا تو خوری ہو رہی ہوگی یا جھوٹ بولا جا رہا ہوگا یا استحضا کیا جا رہا ہوگا اس قسم کے معاملات زبان سے جو وہ کیے جا رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی باتیں ہیں حالانکہ بہت سے ظلم اور بہت سے جو ہے قتل اور بہت سے جو ہے وہ جناب معاشرے میں جو ہے وہ برائیوں کے پہلو زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے جو فرمایا گیا کہ جس نے اپنی زبان پر قابو کر لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہ یہ فرمایا کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اللہ تبارک بطالہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نہایت فرمائے واقع الحمد للہ رب العالمین